ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئیں وہ ان سے اپنے معاہدہ کتابت کے سلسلے میں مدد چاہتی تھیں اور اپنی کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کر پائی تھیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اگر وہ پسند کریں کہ تیری کتابت میں ادا کر دوں اور تیرا ولا مجھے حاصل ہو تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں اس نے جا کر اپنے گھر والوں یعنی مالکوں سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ یعنی عائشہ تجھ پر خرچ کر کے ثواب لینا چاہیں تو لے لیں مگر ولا ہمارے ہی لیے رہے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے ان سے فرمایا اسے خرید لو اور پھر آزاد کر دو ولا اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایسی ایسی شرطیں کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں جو کوئی ایسی شرط کرے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اگرچہ سو شرطیں ہی کیوں نہ ہو اللہ کی شرط برحق اور مضبوط ہے یعنی اس کے ماں سوا باطل ہیں سننے ابو دبوت حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتیس